بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزول ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا ہم نے کتنے لیکچرز کر لیے ہیں چھ لیکچرز مکمل کر لیے ہیں آج لیکچر نمبر سیون ہے آج کے لیکچرز میں کیا ہوگا آج کے لیکچر میں تھوڑا سا ریویژن ہوگا وہی پرانی باتیں ہوں گی اور کچھ نئی چیزیں ہوں گی نئی چیزیں شروع کرنا ہے آج اس کے لیے کاپی پینسل چاہیے ہوگی یعنی کہ آپ نے کچھ ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا اگر ساتھ ساتھ کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں بھول جائیں گے اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کو ساری چیزیں آتی ہیں لیکن یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس وقت جس پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک قسم کی میکینیکل سارٹ آف کیلکولیشنس ہیں میکینیکل میتھمیٹکس ہے میکینیکل آپریشن ریسرچ ہے یعنی جس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت آسان کام ہے خود کر لیں گے لیکن جب خود کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کام ہوتا نہیں ہے اس کی مثال میں نے کئی دفعہ پہلے بھی شاید دی ہے کہ کوئی بھی کام آپ شروع کریں مثال کے طور سے کہ کار ہے خدا نخواستہ اس کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں دوسرے آدمی کو ٹائر چینج کرتے ہوئے بڑی آسانی سے ٹائر چینج ہو جاتا ہے لیکن جب خود کرنا پڑے تو آدمی کے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں منہ بھی کالا ہوتا ہے پسینہ بھی آ جاتا ہے اور بہت پرابلم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے تین چار پانچ دفعہ خود ٹائر چینج کیا ہوا ہو تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ میکینیکل میتھمیٹکس جو ہوتا ہے یا میکینکل کیلکولیشن جو ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ ساتھ ساتھ کیلکولیشن کرتے جائیں ساتھ ساتھ اس پروسیس کو کرتے جائیں تو آپ کو اتنی پرابلم پیش نہیں آتی ہیں تو جناب کاپی پینسل تیار کر لیں اس دوران میں کیا کروں گا میں ریوائز کراؤں گا جو میں نے پچھلے چار پانچ لیکچرز میں آپ کو سی پی ایم کے بارے میں نیٹورکس کے بارے میں بتایا تھا اور تھوڑا سا کہیں کہیں آپریشن ریسرچ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آپریشن ریسرچ کیا ہوتا ہے اسٹارٹ کرتے ہیں formal lecture lecture number seven of operation research today جی جناب آپریشن ریسرچ کا یا آپریشنل ریسرچ کا یا او آر کا یہ میں بار بار امفیسائز کرتا ہوں کہ یہ تینوں جو ہمارے پاس ورڈس ہیں یا تینوں جو ہمارے پاس سنانس ہیں یہ ایک انٹرچینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کبھی آپ آپریشن ریسرچ کہہ لیں کبھی آپریشنل ریسرچ کہہ لیں کبھی او آر کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے آپریشن ریسرچ کیونکہ جو کتابیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ کو بکس نظر آئیں گی جو آپ کو انٹرنیٹ پہ چیزیں نظر آئیں گی وہ آپریشن ریسرچ کے حوالے سے زیادہ ہیں اسی لیے اس کو ہم نے فالو کیا ہے تو یہی جناب ہمارے پاس سبجیکٹ ٹاپک ہے کہ آپریشن ریسرچ اس کا آج لیکچر نمبر سیون ہے مختلف ٹاپکس ہم نے کور کرنے ہیں آج کل جس کے اندر ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں نیٹ ورک کر رہے ہیں سی پی ایم کر رہے ہیں پرٹ کر رہے ہیں تو اس کو دوبارہ سے فارملائز کرتے ہیں اوور ڈسکشن کہ جی ہاں بالکل ہم کیا کر رہے ہیں C P M critical path method یا پی آر ٹی ابھی پی آر ٹی کی بات نہیں کی ہے یا پرٹ کی بھی بات نہیں کی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ بات چیت ہوگی آج سی پی ایم تقریباً کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے once again same thing O R process وہی پانچ اسٹیپس بھولنا نہیں ہے کہ پرابلم کو آبزرو کرنا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے اس کا ماڈل بنانا ہے سالو کرنا ہے امپلیمنٹ کرنا ہے امپلیمنٹ کرنے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ آپ کی جو امپلیمنٹیشن صحیح ہے یا آپ کو ڈیزائر ریزلٹ مل رہا ہے یا آپ کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو گیا یا نہیں ہو گیا جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل ٹریفک کی پرابلمس ہیں ٹریفک کی پرابلم میں کیا سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ کو بس نہیں ملتی اور اس کو آپ نے دیکھا کہ بس کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ سے شاید اسکول کے ٹائمنگس سیم ہیں یا آفیسز کے ٹائمنگ سیم ہیں یا بسز کی کمی ہے آپ نے بسز اور لگائیں اور دیکھا کہ اس کے بعد یہ پرابلم سالو ہوا یا نہیں سالو ہوا تو پھر یعنی کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور او آر پروسیس کسی وقت بھی رکتا نہیں ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے اور اسی طریقے سے امپرومنٹ آتی ہے یہ جو باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر دو آپ کے پاس سائنس ہیں ایک ماڈل کنسٹرکشن ہے اور اس کے بعد سولوشن ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس بڑے باکس کے اندر دو چھوٹے سے باکسز ہیں تو ہم آج کل کس پہ کر رہے ہیں کہ ماڈل کنسٹرکشن پہ بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے سولوشن پہ بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ پرابلمس جس کو ہم نیٹ ورک کے ذریعے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا اس کو ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں تو آج کل ہم نیٹ ورکس کی ٹیکنیکس جس میں سب سے امپورٹنٹ اہم ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں آج اسی کے بارے میں کچھ سوالات ہوں گے اسی کی کچھ ایگزامپلس ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے سے ہم پرابلمس لیں گے اس کے بعد اس کو ہم کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ پانچ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کو میں نے کلاسیفائی کیا تھا linear programming networks probabilistic techniques اس کے ساتھ ساتھ انوینٹری اور ادرس تو آج کل ہم نیٹ ورکس کر رہے ہیں سی پی ایم پرٹ اور نیٹورک فلو یہ مثال لی تھی سب سے پہلے ہم نے آپ کو بہت سمپل سا ایک نیٹورک بنایا تھا نیٹورک دکھایا تھا اس کے اندر آپ کے پاس نوڈس ہیں آرٹس ہیں اور اس کے بعد ایکٹیویٹیز ہیں ٹھیک ہے نوڈس آرکس یا برانچز اور اس کے بعد ایکٹیویٹی یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹائم ہمیشہ فلو کرتا ہے لیفٹ سے رائٹ پہ اور یہ نیٹ ورک کیا چیز ایک پریزنٹیشن ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کسی بھی ایک پروجیکٹ کو یا کسی ایک پروگرام کو ریپرزینٹ کرنے کا تو یہ اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک کے اندر کچھ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈمی ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ اپنے نیٹ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے there is a need for dummy activities ہے آپ کے پاس دو ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک پیچھے ہے تو اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ڈمی ایکٹیویٹی لگا دیں اور ڈمی ایکٹیویٹی کو ہم کیسے کرتے ہیں ڈاٹر لائن کے ساتھ ایرو کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ ایک ٹپیکل نیٹ ورک تھا لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا اس سے پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر نوٹس ہیں اس کے کچھ ایکٹیویٹی سالڈ ایکٹیویٹی ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز یہاں پہ D one D two D three جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں یہ ڈمی ایکٹیویٹیز کراتی ہیں اور اس ڈمی ایکٹیویٹی کا یہ خیال رکھیں کہ اس کے اندر جو اس کا ڈیوریشن ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے یا کاسٹ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو وہ بھی زیرو ہوتی ہے تو ڈمی ایکٹیویٹی کے اندر کیا چیز ہے یہ خیال رکھیے گا کہ اس کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے یہ پھر نیٹ ورک تھا اس کے اندر اتفاق سے کوئی ڈمی ایکٹیویٹی نہیں ہے ساری کے ساری سالڈ ایکٹیویٹی ہیں ساری کے ساری ٹوٹل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دیکھ لیں کہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا from one to eleven node one سے نوٹ الیون کے درمیان مختلف ایکٹیویٹیز تھیں مختلف کام تھے وہ ہم نے یہاں پر ریپرزینٹ کیا اور یہ آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ کے پاس جابس ہیں اگر جاب اے ہے بی ہے سی ہے یہ دیکھیں اس میں ون ٹو جو ہمارے پاس نوڈ ہے یعنی ایک نوڈ ون ہے دوسرا نوڈ ٹو ہے تو ون ٹو آپ کے پاس کیا ہے پوری ایک ایکٹیویٹی ہے اور یہ کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے دو نوڈس کے ذریعے ہم نے ایرو کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے آ, تو اس کے اندر اے جو ہے ہمارے پاس جاب ہے جاب کیا ہمارے پاس اے ہے اور نوٹس ہمارے پاس ون ٹو ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے پچھلی دفعہ نیٹ ورک ڈرا کیے تھے تو اب آپ ذرا سا اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا تھا ہم ہمارے پاس کچھ چیزیں دی تھیں کچھ پروسیس دیے ہوئے تھے اس کو ہم نے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے نیٹ ورکس کے ساتھ کیونکہ جب اس طرح سے عبارت میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا سوالوں کے صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو ذرا سا انالائز کرنا مشکل ہوتا ہے اب یہ نیٹ ورک آپ کے پاس ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہے اچھی ایک پریزنٹیشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جاب کس وقت ہو رہا ہے یا کس وقت کون سا کام کیا جا رہا ہے کون کون سی ایکٹیویٹی پیرل ہیں آپ کس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں کس اسٹیج پہ آپ نے پہنچنا ہے اینڈ الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ڈیزائر ریزلٹ ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یا یہ ڈیزائر ٹارگیٹ آپ اچیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک اچھی پریزنٹیشن ہے نیٹورک کی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا لوپنگ جس کے اندر دوبارہ سے واپس آتے ہیں یہ ہمارے پاس لوپنگ ہے اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن تھی میرے پاس ڈینگلنگ جس میں بتایا تھا کہ ایک ایکٹیویٹی کسی وقت آئسولیشن میں پڑی ہے وہ ہوتی ہے میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو کس چیز کی فیکٹری کی کہ اس کے کچھ بائی پروڈکٹ آ جائے اس کے کوئی اسکریپ وغیرہ آ جائے تو اس طرح کی چیزوں کو ڈینگلنگ کہتے ہیں کہ جس میں ایک نوڈ تو کمپلیٹ نوڈ ہوتا ہے نا ہم نے ہمیشہ کہا کہ ایک اسٹارٹ نوڈ ہوتا ہے ایک کمپلیشن نوڈ ہوتا ہے یا اینڈ نوڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں کسی وقت ایک اور بھی اینڈ نوڈ اگر آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ کہ ڈینگلنگ ہو رہی ہے اس کے بعد مرج نوڈس ہیں کہ جہاں پر بہت سارے پیچھے سے ایکٹیویٹی آ کے کسی ایک جگہ پہ کنورج ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مج نوڈ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں بس نوڈ بس نوڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد وہاں سے کئی ایکٹیویٹیز بہت ساری اور نکل رہی ہیں اس کی کئی مثال لے سکتے ہیں کہ پروڈکشن لائن لے سکتے ہیں بس کا ڈپو ہو سکتا ہے جہاں سے بہت ساری بسز نکل رہی ہیں اور جا رہی ہیں ٹرمنس کی جس کا نام لیا تھا نا ہم نے لاسٹ ٹائم اور ہم نے کہا تھا کہ وہاں سے بسز ہیں آئی ہیں اور اس کے بعد جا رہی ہیں مختلف روٹس پہ تو یہ ایگزامپل ہے بس نوٹ کی یہ میں نے پھر آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی اس ایگزامپل کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی پوری ڈیوریشن کیلکولیٹ کرنی ہے کہ اس پروجیکٹ کا پورا ٹائم کتنا ہوگا اور ہم نے بھی بتایا تھا کہ وہ جی پروجیکٹ آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے ہر ایک کو آپ ہر ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو لانگیسٹ چین ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا میکسیمم ٹائم اس کے اندر آپ کو لگے گا وہ جو میکسیمم ٹائم ہوگا وہ اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن بتائے گا کہ اس کے اندر اس ڈیوریشن کے اندر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اگر اس سے کم کی بات کریں گے تو کمپلیٹ نہیں ہوگا مثال کے طور سے کہ اس کی اگر پوری ڈیوریشن اگر آپ دیکھیں تو شاید 51 تھی اگر 51 ون ڈیز سے کم میں آپ کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی کو کہیں گے کہ 51 ون ڈیز سے پہلے ہو جائے گا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا اللہ سینٹرل آپ کچھ اور ریسورسز لگائیں اور کسی ایک ایکٹیویٹی کو جلدی کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور سے کہ اگر ایونٹ 3 پہ دیکھیں اگر ایونٹ 3 کو آپ تھوڑا سا ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں جو 20 دن کے اندر ہو رہا ہے تو شاید آپ اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر سکیں گے لیکن اس کا جو منیمم ٹائم ہے کمپلیشن کا وہ ففٹی ون ڈیز ہے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ففٹی ون ڈیز سے پہلے کریں گے تو دو آپشن ہو سکتی ہیں یا تو وہ ایکسٹرا ریسورسز لگائیں گے یا کچھ اور ٹیکنالوجی لگانے کی کوشش کریں گے لیکن اگر اسی ریسورسز کے ساتھ وہ کہیں تو وہ صحیح آپ کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر رہے صحیح کمٹ نہیں کر رہے یہ میں نے بتایا تھا کہ ارلیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بائی لانگیسٹ چین ہوتا ہے پھر لیٹسٹ ٹائم اگر آپ نے لینا ہے تو وہ بیکورڈ پاس سے واپس آ کے دیکھیں کہ لیٹسٹ ٹائم کتنی دیر میں آپ نے اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنی اس کے اندر لیوریج ہے یا کتنی آپ کے پاس سلیکنس ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جس کا نام لیا تھا فلوٹ ٹھیک ہے وہ فلوٹ کو بھی ریوائز کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو چار ٹائم بتایا تھے پہلا ٹائم بتایا تھا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اس کی ڈیفینیشن یہ ہے earliest possible time at which an activity can start and is given by the earliest time of the tail event number دو پہ ارلیسٹ فنش ٹائم وہ کیا چیز ہے ارلیسٹ فنش ٹائم ہے earliest possible time at activity an finish can finish and given by adding the duration time to the start time یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اور یہ بالکل ڈیفینیٹ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے اس وقت آپ نے فلوٹ معلوم کرنے ہیں کریٹیکل پاتھ معلوم کرنا ہے تو وہاں پر یہ ٹائمس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے تھرڈ ٹائم میں نے بتایا تھا latest finish time latest time اور latest event time of the head event ٹھیک ہے نا یہ لیٹسٹ فنش ٹائم یہ تیسری ڈیفینیشن ہے ٹائم کی and lastly the latest start time latest possible time by which an activity start and is given by subtracting the duration time from the latest finish time تو یہ طریقہ کار ہے کیلکولیشن کرنے کا کس چیز کا جس کو لیٹسٹ فنش ٹائم کے بارے میں تو ہم نے کیا کیا لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم دیکھ لیا لیٹسٹ فنش ٹائم دیکھا earliest start time and earliest finish time تو یہ جناب آپ کے پاس چار ٹائمس ہیں ان کو ذرا سا دیکھ لیں گے کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ جب چاروں ٹائمس آپ کو پتہ چل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سارے کیلکولیٹ کرنے ہیں یعنی یہ جو ایگزامپل لی تھی اس ایگزامپل کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی تھی آپ کو ٹھیک ہے نا ساری ڈیوریشن دی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا سارے ٹائمس کیلکولیٹ کیے یعنی early start latest finish time اب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہونا نا کسی ایکٹیویٹی کا مثال کے طور سے آپ کے پاس جو ایکٹیویٹی ہے ٹو ٹو ٹو ایٹ یعنی یہ ایک نوڈ ہے اور دوسرا نوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ایٹ ہے تو یہ two and eight will constitute an activity اور اس میں دیکھیں اس ایکٹیویٹی کے ٹائم کیا ہے لیٹسٹ ٹائم کیا ہے ارلیسٹ فنش ٹائم کیا ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو سارے آپ کے پاس ٹائمس ہر ایکٹیویٹی کے آپ کے پاس آ جائیں گے چاہے وہ ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو ہے یا ایکٹیویٹی ون ٹو تھری ہے یا ایکٹیویٹی تھری ٹو سیون ہے تو یہ سارے آپ کیا کر سکتے ہیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایکٹیویٹی مثال کے طور سے ون ڈیش ٹو یعنی ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی ہے اس کی ڈیوریشن سکسٹین ہے اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم زیرو ہے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ایٹ ہے ارلیسٹ فنش ٹائم 16 ہے لیٹسٹ فنش ٹائم 24 ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایکٹیویٹی کون سی ون ٹو ٹو اس کے بعد کوئی اور ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور سے 3 ٹو 8 یعنی ایکٹیویٹی تھری ٹو ایٹ یعنی کون کون سے نوٹس انوالو ہیں نوٹ نمبر 3 اور نوڈ نمبر 8 تو 3 ٹو 8 کی ڈیوریشن جو ہے وہ ہمارے پاس دی ہوئی ہے ten start time is twenty یعنی کہ 20 ڈیز سے پہلے اس کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے اور لیٹسٹ اسٹارٹ جو کر سکتے ہیں وہ آپ ٹوئنٹی یعنی نائن ڈے پہ بھی اگر آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے اسی طریقے سے ارلیسٹ فنش ٹائم یعنی ایکٹیویٹی جو ہے آپ کے پاس ٹو ہے یعنی ٹوینٹی ڈے پہ اسٹارٹ کر دیں یعنی ڈے پہ اگر آپ اسٹارٹ کر دیں تو تھرٹی ایتھ ڈے پہ کمپلیٹ کریں گے لیکن اگر آپ ٹوئنٹی نائنتھ ڈے پہ اسٹارٹ کریں گے تو تھرٹی نائنتھ ڈے پہ اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کے اندر کچھ تھوڑا سا لیوریج ہے تھوڑا سا آپ کے پاس گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے نا کس ایکٹیویٹی کے اندر ایکٹیویٹی تھری ٹو ایٹ اسی طریقے سے ٹو ایکٹیویٹی ہے آپ اس کو دیکھ لیں ٹو ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن تھری ہے آپ کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں early start time is five اگر اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے یعنی تھرٹی ففتھ ڈے سے پہلے اگر آپ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکیں گے کیوں ہو سکتا ہے کہ بہت سارا را مٹیریل کہیں سے آنا ہو بہت سارے پرزے کہیں سے آنے ہو جو آپ نے جوڑنے ہو تو وہاں پہ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے وہاں اسٹارٹ ہی نہیں کر سکیں گے تو early start time thirty five earliest finish time latest latest finish time thirty nine ٹھیک ہے تو یہ جناب ایکٹیویٹی سیون ٹو ایٹ تو ہم نے کیا کیا ہے ساری ایکٹیویٹیز کے لیے اسی طریقے سے لیٹسٹ لیٹسٹ فنش ٹائم اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ٹیبل میں بنانے کا یا ٹیبلو فارم میں لکھنے کا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے پہلے ایکٹیویٹی لکھتے ہیں اس کے بعد ڈیوریشن لکھتے ہیں اس کے بعد اسٹارٹ ٹائم ارلیسٹ اور لیٹسٹ پھر فنش ٹائم ارلیسٹ اور لیٹسٹ تو یہ آپ کے پاس کتنی چیزیں ہو گئیں یعنی کہ سکس آپ کے پاس کالمس آ گئے پہلے کالم میں ایکٹیویٹی ڈیوریشن پھر دو کالمس اسٹارٹ ٹائم اینڈ دو کالمس آپ کے پاس فنش ٹائمس کے لیے تو یہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا اس کی مدد سے آپ اپنے پروجیکٹ کو انالائز کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ تو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا ٹائمس آگے ہم نے فلورس کیلکولیٹ کرنے ہیں تو یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایکٹیویٹی آئی جے ہو یعنی کہ ایک نوٹ آئی ہو ایک نوٹ جے ہو تو ہم نے کیا کہا تھا آئی ای اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے earliest time of tail event J E لکھا ہوا ہو تو earliest time of head event اسی طریقے سے آئی ایل لکھا ہوا ہو تو latest time of the tail event اور جے ایل ہے latest time of the head event تو یہ آپ کے پاس چار نوٹیشن ہیں ان کو نوٹیشن کو کرتے ہوئے ہم نے تین فلورس ڈیفائن کیے تین فلورس کیا کیا ہیں ایک ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہے I is equal to J E minus I L minus D یہ ذرا سی ڈیفینیشن ہے اس کو دیکھ لیجیے گا اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا اس کو دو تین دفعہ لکھ لیں پینسل سے تو اچھا ہے کہ I independent float is equal to J E minus I L minus D اور اگر آئی کی قیمت نیگیٹو آ جائے تو ہم نیگیٹو کو نہیں کرتے ہم اس کو زیرو پرزیوم کرتے ہیں ٹھیک بات ہے یہاں تک یہاں تک کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں ہمارے پاس دوسری چیز کیا ہے دوسری ہمارے پاس فری فلوٹ ہے فری فلوٹ میں کیا ہے آپ کے پاس F is equal to J E minus I E minus D F is equal to J E E minus I minus D تو یہ ہمارے پاس فری فلوٹ ہے اب فری فلوٹ کو ڈیفائن کیسے کیا time by which an activity can expand without affecting subsequent activity ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فری فلوٹ آ گیا اور لاسٹلی ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ ہے ٹوٹل فلوٹ کیا ہے this is the time by which activity can expand without affecting the overall duration of the project T is equal to J L minus minus I E D اب تین طرح کے فلورس ہیں تین طرح کے ٹائم ہیں کس کس طرح کے ٹائمس ہیں اس کو ذرا سا انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو ایک ٹوٹل فلور بتایا ایک انٹرمیڈیٹ فلور بتایا اور اس کے بعد ایک فری فلوٹ بتایا ایک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پوری ڈیوریشن آف پروجیکٹ چینج نہیں ہوتی مطلب وہ ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ total duration of the project does not change ایک وہ پروجیکٹ ایک وہ فلوٹ ہے جس کے اندر سبسیکوینٹ یا پریویس ایکٹیویٹی میں کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اور لاسٹلی ہم نے بتایا کہ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی کہ آپ تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے کوئی بات نہیں آگے کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہ تین طرح کے فلورس ہیں تین فارمولے میں نے یہاں بتائیں ان تین فارمولوں کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ اسی کی بیس پہ ساری ہم نے اب کیلکولیشن کرنی ہے جو ہمارے پاس چیزیں آئیں گی تو یہ جناب ہم نے ساری چیزیں جو پہلے آپ کو بتائی تھی ایک نٹ شیل میں بتانے کی کوشش کی ہے کوئکلی کیا کیا چیزیں بتائی ہیں کہ ہمارے پاس نیٹ ورک کیا ہوتا ہے کس طرح سے بناتے ہیں کس طرح سے کیا چیز نوڈ ہوتی ہے نوٹس کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں آرٹس کیا ہوتے ہیں اس کی نوٹیشنس کیا ہیں کس کس طرح کے ٹائمس ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اینڈ لاسٹلی ہمارے پاس فلورس یا سلیکنس ہمارے پاس کتنی ہے کتنا ہمارے پاس ٹائم اویلیبل ہے یہ ٹائم اویلیبل بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس سے آدمی کو بڑی تسلی رہتی ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے صحیح ٹائم پہ جا رہا ہے یہ ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے ہم اس کو ٹائم پر مکمل کر لیں گے خاص کر کے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس اگر اس طرح سے بنائے جائیں اور اس کا صحیح طرح سے نیٹ ورک بنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ وقت پہ اپنا کام مکمل نہ کریں کسی بھی جگہ ایک آدھ جگہ ہکپ آ سکتی ہے لیکن 99.9 نائن پرسینٹ آپ کے پروجیکٹس ٹائم پہ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر کنسٹرکشن پروجیکٹ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہیں اور ڈیلے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کریٹیکل پاتھ کو یا کہ جو نیٹ ورک ہے اس کو پراپرلی فالو نہیں کرتے بناتے نہیں ہیں اور بناتے ہیں تو صحیح اس کو ریلیجسلی فالو نہیں کرتے ہیں تو جب بھی آپ نیٹ ورک بنائیں یا کوئی بھی میتھمیٹکس کی چیز کریں تو اس کو ریلیجیسلی فالو کرنا پڑتا ہے کہ جو چیز جس دن کمپلیٹ ہونی ہے اسی دن کمپلیٹ ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہ آگے چلتا جائے گا اور اسی طریقے سے پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں یہ میں نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ اگر ایکٹیویٹی ٹو ٹو ایٹ ہے آپ نے ٹوٹل فلوٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے J L minus I E minus D J L minus I E minus D T is equal to J L minus I E minus D تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ اگر کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس جے ایل جو لکھا ہوا ہے 39 نائن آئی ای ہمارے پاس 16 ہے اور ڈیوریشن اس ایکٹیویٹی کی 15 ہے تو 39 nine minus sixteen minus fifteen is equal nine اسی طریقے سے فری فلوٹ ہمارے پاس کیا جائے گا فارمولا ہے J E minus I E minus D J D اس کو کیلکولیٹ کریں that will equal to thirty eight minus sixteen minus fifteen is equal to seven اور independent float I is equal to J E minus I L minus D is equal to thirty eight minus four minus fifteen which is equal to minus one جب مائنس ون آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں زیرو کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس تین فلورس آ گئے ایک ٹوٹل از نائن یعنی نائن ڈیز آپ کے پاس ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر کہ وہ آپ کے پروجیکٹ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اگر نو دن بھی ادھر ادھر کر لیں تو کوئی بات نہیں آپ کا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا وقت کے اوپر ٹھیک ہے یہ بڑی ایک کانفیڈینس ہوتی ہے اسی طریقے سے فری فلور جو ہے اس کے سیون ڈیز آپ اس میں کر سکتے ہیں تو آپ کی فردر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گی وہ بھی آپ ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیں گے کسی کو کسی جگہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا تو یہ تینوں ہم نے کیلکولیٹ کر لیے یہ خاص ایک ایکٹیویٹی کے لیے کیا ہے ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے تینوں چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوں گی یہ ایکٹیویٹی کون سی تھی یہ ایکٹیویٹی تھی ٹو ڈیش ایٹ ایٹ یعنی کہ نوٹ ٹو اور آٹھ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈیوریشن پندرہ ہے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اسے ٹوٹل فلوٹ فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا یہ ایک ایگزامپل ہے یہ اگزامپل میں ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے یہ نیٹورک کہاں سے بنا ہے پہلے آپ کو بہت ساری عبارتیں دی تھیں آپ کو بہت ساری فزیکل چیزیں بتائی تھیں اس سے آپ نیٹ ورک بنایا کرتے تھے اب ہم نے پرزیوم کیا ہے کہ وہ نیٹ ورک بن گیا ہے آپ کو بنانا آ گیا ہے اب نیٹ ورک کو فردر کیسے انالائز کرتے ہیں تو یہ چیزیں اب ہم نے کرنی ہے یہ ہمارے پاس ایک نیٹ ورک دیا ہوا ہے جس کے اندر پانچ نوڈس ہیں مختلف آٹھ کے قریب آرٹس ہیں اس کے اندر اور اس کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی ہے نوٹس کیا کیا ہیں آپ کے پاس one two three four five nodes ہیں اور اس کے اوپر آرٹس کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا مثال کے طور سے اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ایکٹیویٹی ون ٹو فور ہے یعنی نوٹس ون اور فور کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہے وہ کتنے دن میں ہوگی وہ چار دن میں ہوگی یعنی کوئی بھی جاب ہے وہ چار دن لگائے گا ٹھیک ہے that will take four days اسی طریقے سے اگر تھری ٹو فائیو دیکھیں یعنی نوٹس تھری اینڈ فائیو کو لے لیں تو آپ کے پاس یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کی ڈیوریشن ہمارے پاس الیون دی ہوئی ہے اب جو ڈیوریشنس ہیں یہ کہاں سے ہیں ہیں یہ دی ہوتی اور یہ تھوڑی سی ایکسپیرئنس سے آ جاتی ہیں کہ جی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ اتنی دیر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے پلس مائنس تھوڑا سا ہو سکتا ہے لیکن یہ نارمل چیزیں پریکٹس سے یہ ایکسپیرئنس سے یہ ڈیٹا سے یہ انفارمیشن سے آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیٹورک دیا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور earliest finish time latest start time اور لیٹسٹ فنش ٹائم کس کا ساری ایکٹیویٹیز کا ہم نے معلوم کرنا ہے جب وہ معلوم کر لیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم فلورس معلوم کریں گے کون کون سے floats total float independent float اور فری فلوٹ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے پاس کتنی گنجائش ہے تو یہ جناب آپ کے پاس ہے نیٹورک اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں جس کے اندر پانچ نوڈس ہیں اور آٹھ آرکس ہیں آگے چلیں اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں بڑا آسان سا ہے کہ مثال کے طور سے کہ اگر ایکٹیویٹی ون ٹو تھری لے لیں ٹھیک ہے نا یا ون ٹو فور لے لیں تو ون ٹو فور ون کب اسٹارٹ ہو سکتا ہے ارلی اسٹارٹ ٹائم ابھی کر لیں زیرو اسی طریقے سے فور جو ہے وہ کب اسٹارٹ ہوگا نا فور جب اسٹارٹ فور کے بعد جو ہے تو دو پاسبلٹی ہے ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ ون ٹو فور کا آپ لے لیں دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ون ٹو فور کی بجائے آپ لیں ون ٹو ٹو جائیں اینڈ ٹو ٹو فور آئیں تو یعنی آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کا میکسیمم لینا ہے یعنی کیا کہہ رہا ہوں میں کہ 1 ٹو ٹو ٹائم ہوتا ہے 5 یعنی وہ ایکٹیویٹی جو ٹائم کتنا رہتی ہے 5 ڈیز کا اسی طریقے سے 2 ٹو 4 جو ہے ایکٹیویٹی وہ لیتی ہے 8 ڈیز تو آپ 4 ٹو 5 جو ایکٹیویٹی ہے وہ 13 ڈیز سے پہلے نہیں کر سکتے یہ میں نے کیسے کیا یعنی I have taken the maximum of 1 two 4 اور 1 dash 4 maximum of 13 and 6 which is obviously 13 تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے جس وقت کسی ایکٹیویٹی کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نوٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور سے فور کو تو آپ نے دیکھنا ہے کہاں کہاں سے اس میں ایکٹیویٹی آ رہی ہیں اور وہ پیچھے ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشن کیا ہے کوئی اور مثال لے لیتے ہیں مثال کے طور سے جب آپ پانچ پہ جائیں گے نمبر فائیو پہ تو نمبر فائیو میں ان پٹ کہاں سے آ رہا ہے نمبر تھری سے بھی آ رہا ہے نمبر ٹو سے بھی آ رہا ہے اور نمبر فور سے بھی آ رہا ہے تو یہ ساری کے ساری جتنی بھی آپ کیلکولیشن کریں گے تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ لانگیسٹ چین آپ دیکھیں گے کہ لانگیسٹ چین آپ نے دیکھنا ہے اور لانگیسٹ ٹائم لانگیسٹ ڈیوریشن آپ نے دیکھنی ہے وہ آپ کے پاس ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ارلیسٹ فنش ٹائم آ جائے گا اسی طریقے سے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم آ جائے گا اور لیٹسٹ فنش ٹائم آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی ہوئی آپ کے لیے کیا جواب آتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس آیا کیسے آیا جی نمبر ون نوٹ پہ دیکھیں کہ earliest start time is zero latest start time zero ٹھیک ہے ابھی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور لیٹسٹ بھی ابھی کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے ایکٹیویٹی ون ٹو تھری دیکھیں تو ون ٹو تھری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ٹویلو لکھا ہوا ہے اور latest finish time is twelve also earliest start time بھی دیا ہوا ہے اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم بھی دیا ہوا ہے ارلیسٹ فنش ٹائم بھی دیا ہوا ہے لیٹسٹ فنش ٹائم بھی دیا ہوا ہے تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے آپ اس کو ذرا سے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تھری پہ دیکھیں کہاں کہاں سے اس کے اندر ان پٹ آ رہا ہے ان پٹ آ رہا ہے نوڈ ون سے اور ان پٹ آ رہا ہے نوٹ ٹو سے ٹھیک ہے نا یعنی ایکٹیویٹی ٹو ٹو تھری کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ایکٹیویٹی ون ٹو تھری کو بھی دیکھنا ہے لیکن ٹو ٹو تھری کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب آپ ون ٹو ٹو کو آپ نہ دیکھ لیں تو ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن تو فائیو ہوتی ہے اور ٹو ٹو تھری کی جو ڈیوریشن ہے وہ سیون ہے تو آپ کے پاس ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا آ گیا یہاں پر ٹویلو آ گیا ایز اکول ٹو ٹویلو ٹھیک ہے تو نوٹ ون پہ ہمارے پاس کیا ہے ایز اکول ٹو زیرو ہے اور L is equal to zero ہے نوٹ 3 پہ ایز اکول ٹو ٹویلو آئے L is equal to twelve آ گیا نوٹ 2 پہ ایز اکول ٹو فائیو ہے L is equal to five ہے سملرلی نوٹ 4 پہ ایز اکول ٹو تھرٹین ہے L is equal to thirteen and node 5 پہ is equal to twenty three L is equal to twenty three اب یہاں سے کچھ چیزیں تھوڑی سی اینالائز کر سکتے ہیں ہم یہ جو آپ کے پاس ابھی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے پانچ نوٹس لیے تھے اور آٹھ آرٹس تھے ہمارے پاس آٹھ برانچز تھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر یا تقریباً ہر جگہ پہ ای اور ایل برابر ہیں یعنی کہ زیرو ہے تو ٹو زیرو ہے تو اکول ٹو ٹوئنٹی تھری ہے is equal to twelve equal to twelve ہے تو یہ کیا سچویشن آئی ہے یہ سچویشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ گنجائش نظر نہیں آتی ٹھیک ہے نا یعنی آپ بری طریقے سے پھنسے ہوئے کہ آپ نے وہ بالکل اسی ٹارگیٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے یعنی ارلی ٹائم لیٹسٹ ٹائم میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے اگر اس میں فرق نظر آئے گا تو پھر ہمارے پاس کچھ گنجائش ہو سکتی ہے یہ چیزیں یہاں سے نظر آ گئی ہیں ابھی ہم نے فلوٹ کی باتیں نہیں کی ہیں ابھی فلوٹ ہم نے نہیں نکالے ہیں تو یہیں سے کچھ نظر آ رہا ہے ہم کو کہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں یا چھوڑ دیں لیکن اس پرٹیکولر نیٹ ورک کے اندر ہمیں تو کوئی وہ گنجائش نظر نہیں آ رہی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے دیکھتے ہیں فردر انالائز کرتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پہ کچھ گنجائش نظر آ جائے ہاں، اس کو آپ نے دیکھ لیا جس کے اندر ہمارے پاس نوٹس ہیں جس میں ہمارے پاس ڈیوریشن ہے جس میں ہمارے پاس آرٹس ہیں اور جس میں ہمارے پاس مختلف ٹائمس دیے ہوئے ہیں تو یہ سارے کا سارا پریزنٹیشن ہے نیٹ ورک فارم میں کسی بھی ایک پروجیکٹ کی کسی بھی ایک پروگرام کی کسی بھی ایک پلان کی ٹھیک ہے اس میں چھوٹی چھوٹا سا نیٹ ورک ہے چھوٹا سا پروگرام ہوگا میں نے بتایا کہ جس وقت ذرا تھوڑی سی ہمیں اور کیلکولیشنس آ جائیں گی تو ہم اس کو کمپلیکیٹ اور کریں گے آگے دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا کیلکولیٹ کیا for activity one dash three یا ون ٹو تھری ایکٹیویٹی جو ہے اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں کیا چیزیں total float free float independent float اگر وہی فارمولہ آپ لگائیں تو یہ جو دیکھیں آپ کے پاس پیچھے لکھا ہوا ہے تو ایکٹیویٹی ون ڈیش تھری یعنی کہ نوٹ ون نوٹ تھری کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ٹوٹل فلوٹ آپ کے پاس آٹھ آیا یعنی eight free float is eight and independent float is also eight formula وہی لگانا ہے T is equal to J L minus I E minus D اسی طریقے سے free float F is equal to J E minus I E minus D and similarly I is equal to J E minus I L minus D اب یہ کیلکولیٹ کریں گے آپ کے پاس تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا ایٹ ایٹ ایٹ یعنی کہ تینوں فلورس ایک ہی ہیں یہ پچھلی جو ایگزامپل ہم نے لی تھی اس میں فلورس ڈفرینٹ تھے ایک فلوٹ ہمارے پاس زیرو آیا تھا کوئی دوسرے بھی ویلوز آئی تھی لیکن یہاں پہ تینوں فلور جو ہیں برابر ہیں ایٹ ایٹ ایٹ اس کی بھی کچھ سگنیفیکینس ہے وہ سگنیفیکینس ہم ابھی دیکھیں گے یہ آپ دیکھ لیں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کس ایکٹیویٹی کے لیے ون ڈیش تھری یا نوٹس ون اور تھری کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب یہ میں نے ساری ایکٹیویٹیز کیلکولیٹ کر دی ہیں ساری ایکٹیویٹیز کے لیے فلورس کیلکولیٹ کر دیے ہیں اور یہ کہاں سے کیلکولیٹ کیے ہیں وہی فارمولے لگائے ہیں اس میں ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو ہے آپ کے پاس اس کی ڈیوریشن 5 ہے اس کے floats total float free float independent float جو ہے وہ زیرو ہے اسی طریقے سے ایکٹیویٹی اگر 2 ٹو 5 لے لیں جس کی ڈیوریشن 10 ہے آپ کے پاس فلورس ہیں وہ 8 8 8 ہے اسی طریقے سے کوئی اور لے لیں ایکٹیویٹی 4 ڈیش فائیو یا 4 ٹو 5 اس کی ڈیوریشن 10 ہے آپ کے پاس اس کے فلور 0 0 0 ہیں تو یہاں سے ہم نے ایک چیز لکھی ہے کہ کریٹیکل پاتھ ہم نے نکالا ہے اب کریٹیکل پاتھ ابھی تک میں نے ڈیفائن نہیں کیا تھا ابھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ون ٹو تھری فائیو یعنی وہ پاتھ ون سے ٹو تک ٹو سے تھری تک اور تھری سے فائیو تک اگر آپ جائیں تو یہ کریٹیکل پاتھ ہے یعنی کہ وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز جو اس پہ لائی کرتی ہیں کون کون سی one two two two two three three two five will constitute a critical path یعنی کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ٹائم ادھر ادھر نہیں کر سکتے اگر ٹائم ادھر ادھر کریں گے تو پروجیکٹ کی ڈیوریشن جو ہے بڑھ جائے گی آپ کو پرابلم ہوگی تھوڑی سی آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ پروجیکٹ کو ٹائم پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے جب پروجیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو امبیرسمنٹ ہوگی تو ان ایکٹیویٹیز کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے سارے کے سارے جو فلورس ہیں وہ زیرو ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں ون ٹو ٹو پہ فلورس کیا ہیں zero zero zero two two three پہ دیکھیں آپ فلورس کیا ہیں زیرو زیرو زیرو ہیں تھری ٹو فائیو کیا ہے فلورس زیرو زیرو زیرو ہے ایک اور آلٹرنیٹ بھی ہے اس پرٹیکولر نیٹورک کے لیے وہ آلٹرنیٹ کیا ہے ون ٹو فور فائیو یعنی one two two two two four four two five یہ بھی ایک دوسرا پاتھ ہے اس کو بھی ہم کریٹیکل پاتھ کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی فلورس زیرو ہیں سارے کے سارے فلورس زیرو ہیں یہ بھی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کہیں گے تو سارے کا سارا نیٹورک کریٹیکل پاتھ پہ جی ہاں سوائے ایک ایکٹیویٹی کے جو شاید آپ کو نظر آئے گی اس کے اندر ابھی میں بتاتا ہوں تو وہ ایکٹیویٹی کو آپ تھوڑی سی رکلیئر کر سکتے ہیں لیکن ساری ایکٹیویٹیز اس کے اندر کریٹیکل پاتھ کے اوپر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے کیسے اس کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایک نیٹورک بن گیا کون سا نیٹورک بن گیا ہمارے پاس وہی پانچ نوٹس کا اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کو دو آلٹرنیٹ کریٹیکل پاتھ ڈرا کر کے دکھائے ہیں ایک گرین سے نظر آ رہا ہوگا اور ایک پرپل سے میں نے ڈرا کیا ہے کیسے ہے آپ کے پاس one dash two dash three dash five یہ گرین سے ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک کریٹیکل پاتھ ہے دوسرا کریٹیکل پاتھ کیا ہے one dash two two dash four four dash five ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس دوسرا کریٹیکل پاتھ ہے تو سوائے دین ایکٹیویٹیز کے جو کریٹیکل پاتھ پہ نہیں ہیں وہ ایکٹیویٹی کون سی ہو سکتی ہیں one dash three one dash four and similarly two dash five باقی ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریٹیکل پاتھ پہ ہیں تو آپ کے پاس اس پرابلم کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر دو کریٹیکل پاتھ ہیں اور وہ دونوں کے دونوں میں نے ڈرا کر دیے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس سے ہم کیا چیز اخذ کر سکتے ہیں اس سے ہم یہ ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ جی کریٹیکل پاتھ کیا ہوتا ہے یہ کریٹیکل پاتھ وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہم نے چیک کرنا ہے اور جس کے اندر ہمارے پاس فلور زیرو ہوتا ہے یعنی کوئی ٹائم کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس کو اسی ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس دیا ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے اگر اس پہ نظر رکھیں اور یہ ایکٹیویٹیز ٹائم پہ ہوتی ہیں تو دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ کے پاس فلوٹ ہوتا ہے کچھ اس میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کی جا سکتی ہیں جیسے میں نے مثال لی تھی یہاں پہ کہ ون ٹو فور ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو سلیک ملے گا کہ وہ ایکٹیویٹی کوئی بات نہیں آپ تھوڑا سا ٹائم اور لے لیں لیکن وہ جب فور ٹو فائیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اس سے پہلے وہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے نا تو جناب کریٹیکل پاتھ کیا ہے set of those activities which are lying on very critical time on very critical duration ان کو ذرا سے غور سے دیکھنا ہے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے اس طرح سے کریٹیکل پاتھ معلوم کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے ایک دفعہ دوبارہ سے ہم کیا لکھتے ہیں پہلے پروجیکٹ ہے اس کا ہم نے نیٹ ورک بنایا نیٹ ورک بنانے کے بعد ہم نے ڈیوریشن لکھی اس کے بعد نوٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا اس کے بعد سارے ٹائمس ہم نے کیلکولیٹ کر لیا جس میں earliest start time latest start time earliest finish time latest finish time معلوم کر لیا اس کے بعد total float independent float free float دیکھ لیے جس ایکٹیویٹی کے لیے ہمارے پاس فلورس زیرو ہیں سارے کے سارے اور ان کو ہم نے ڈرا کر لیا اور اس کو ہم نے جوائن کر دیا تو وہ ہمارے پاس کیا آ گیا ایک کریٹیکل پاتھ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ایک کسی ایک جگہ پر کسی ایک ایکٹیویٹی میں کسی ایک پروجیکٹ میں ایک پلان میں ایک کریٹیکل پاتھ ہو کسی میں دو ہو سکتے ہیں کسی میں تین بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ایک یا دو یا تین بھی ہوں تو ان سب پہ نظر رکھنی ہے کیونکہ اوور آل ڈیوریشن اس پورے سائیکل کا وہی ہوگا جیسے اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس ٹوینٹی تھری ڈیز ہے تو آپ کسی طریقے سے جائیں گے ون ٹو تھری فائیو آئے تھے یا ون ٹو فور فائیو آئے تو ڈیوریشن اس کا ٹوئنٹی تھری ہے کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز ہم نے ٹوئنٹی تھری ڈیز کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے یہ جو دونوں یہ آپ کے پاس جو تینوں ایکٹیویٹیز دی ہوئی تھی one two two two two four four two five one two two two two three three two five تو یہ ایکٹیویٹیز ٹوئنٹی تھری ڈیز کے اندر مکمل کرنی تھی ٹھیک ہے یہ تو آسان سمپل سا سہل سوال تھا آپ نے ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کر لیا ہوگا اس کے اندر فلورس بھی معلوم کر لیے ہوں گے اور آپ نے کیا سارے ٹائمس بھی کیلکولیٹ کر لیے ہوں گے اب چلتے ہیں ایک طرح سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ایگزامپل کی طرف یہ جو ایگزامپل ہے اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے لیکن اس کے اندر شاید نوٹس ہی تھوڑے سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر نوٹس کیا کتنے ہمارے پاس آٹھ نوٹس ہیں اس کے اندر آٹھ نوٹس ہیں کچھ اس کے اندر برانچز دی ہوئی ہیں آپ کو ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے اس پہ نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے مثال کے طور سے ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن ون ہے ایکٹیویٹی ون ٹو فور کی ڈیوریشن سکس ہے یہ آٹھ کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے نا ڈیوریشن لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ڈرا کیا ہے نیٹ ورک کہاں سے ڈرا کیا ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ پہلے آپ کو کوئی پرابلم دیا ہوا ہوگا کچھ جابس ہوں گی کچھ اس کی ڈیوریشن وغیرہ ہیں اس کو ہم نے ڈرا کیا تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک فگر بنی تو ایک نیٹ ورک ہے اس کے اندر ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہے سکس ٹو سیون جس کے اوپر ڈیوریشن نے لکھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ سکس ٹو سیون کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ زیرو ہوگی یہ ڈمی ایکٹیویٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آٹھ نوٹس ہیں مختلف آرگس ہیں اور مختلف آرگس کے اوپر ڈیوریشن لکھی ہوئی ہے کلیئر ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے یہ ہمارے پاس سوال ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی پہلے اس کے اندر وہی ہم نے چاروں ٹائمس معلوم کرنے ہیں earliest are time latest are time earliest finish time latest finish time جب یہ معلوم کر لیں گے تو پھر کیا کریں گے ہر ایکٹیویٹی کے لیے ہم نے فلورس معلوم کرنے ہوں گے کون سے فلورس وہی total floats independent floats free floats وہی تین فارمولے ہیں اور وہی تین فارمولوں کو استعمال کرنا ہے آئی جے ای آئی ایل جے ایل ہوتا ہے نا وہ جو ہمارے پاس فارمولے ہم نے بتایا تھے آپ کو وہی استعمال کرنے ہیں اور پہلے کیلکولیٹ کرنا ہے کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس پہ ریپرزینٹ کرنا ہے اور الٹیمیٹلی پھر آپ نے کیا کرنا ہے کریٹیکل پاتھ بتانا ہے کون سا کریٹیکل پاتھ ہوگا ٹھیک ہے آگے چلیں جی یہ میں نے کیلکولیٹ کر دیا آپ کے لیے کیسے کیا یہ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا آیا کہ آئی دا فرسٹ نوڈ وہاں پہ تو ای e بھی زیرو ہوگا اور ایل بھی زیرو ہوگا اور لاسٹ نوٹ پہ ایٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے کیلکولیٹ کر لیں گے کہ E is equal to twenty one اور L is equal to twenty one یعنی کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ کی ڈیوریشن 21 ڈیز میں مکمل ہو سکتی ہے یہ آپ کے پاس 21 ون ڈیز میں کمپلیٹ کرنا ہے اس پروجیکٹ کو اس سے اگر کم پہ آپ کرنا چاہیں گے تو نہیں کریں گے اس سے اگر دیر پہ کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی امبیرسمنٹ ہوگی تو what we have to do we will have to ensure کہ this project is completed in twenty one days اس کو اگر آپ دیکھ لیں ایکٹیویٹی ٹو ہے اس کے اندر ایزیکل ایل ٹو ٹین ہے نوٹ فور کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کیا چیز E is equal to six L is equal to six اسی طریقے سے نوٹ تھری کے اوپر لکھا ہوا ہے E is equal to eight L is equal to ten اب ایکٹیویٹی ون ٹو تھری لے لیں تو اس کے اندر ون نوٹ کے اوپر E is equal to three early start time اور latest start time L is equal to zero earliest finish time is E is equal to eight اور latest finish time L is equal to ten یہ جو ایکٹیویٹی ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ جلدی سے جلدی ایٹ ڈیز میں اور میکسیمم کر سکتے ہیں آپ ٹین ڈیز میں اگر ڈیز کے بعد اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کیا تو آپ کے لیے پرابلم آئے گا once again I try to emphasize میں شاید کسی جگہ میں نے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہو اس کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ is equal to zero L is equal to zero is equal to eight L is equal to ten یعنی ایکٹیویٹی ون ٹو تھری جو آپ کے پاس ہے یہ کیا چیز ہے یہ آپ نے آٹھ دن میں کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو لیٹسٹ جو فنش کر سکتے ہیں وہ آپ کب فنش کر سکتے ہیں ٹین ڈیز میں یعنی اس میں آپ کے پاس دو دن کی گنجائش ہے یہ خیال رکھیے گا اس ایکٹیویٹی کے اندر کہ اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ آٹھ دن میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور دس دن کے بعد بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں دو دن کا یہاں پر آپ کو سلیکٹ مل جائے گا لیکن کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ مثال طور سے کہ one two four early start time بھی سکس ہے اور اس کا لیٹ اسٹارٹ ٹائم بھی سکس ہے یعنی اس کے بعد کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ سکس ڈیز کے بعد آپ نے شروع کرنی کرنی ہے یہ جو میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں بہت ساری میں نے تفریح کی اس کو ذرا سے کاپی پہ آپ پینسل کے ساتھ ڈرا کیجیے گا ڈرا کرنے کے بعد انالائز کیجیے گا ہر ایکٹیویٹی کو الگ الگ میں نے جیسے بتایا کہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا تو آسان لگتا ہے میں کیا کرتا ہوں اسٹارٹ کرتا ہوں آگے چلتا چلا جاتا ہوں پھر اس کے بعد واپس آتا ہوں تو میرے پاس ایل آ جاتا ہے اس طرح آگے جاؤں گا تو مجھے ساری ای e کیلکولیٹ ہو جائیں گی جب میں واپس آتا جاؤں گا تو مجھے ساری ایل کیلکولیٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ فارورڈ پاس اور بیکورڈ پاس کے ذریعے یہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو آپ کے پاس یہ فگرس آ رہی ہیں نا یہ ایسے نہیں آ جاتی ہیں اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے اگر یہ ٹائم آپ صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس جو فلورس ہیں وہ غلط آئیں گے جب فلورس غلط آئیں گے تو پھر آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ غلط آئے گا جب کریٹیکل پاتھ غلط آئے گا تو سارے پروجیکٹ کا ٹائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو آگے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹیبل فارم میں لکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ زیادہ تر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر اور اس کے بعد پھر اس کا ایک ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نیٹ ورک پہ لکھنا ضروری ہے نیٹ ورک پہ اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے جس وقت ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فلورس اور ٹیبل بنانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس وہاں سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہیں سے ہم پھر فلورس وغیرہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو جناب یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں یہ اس کی ڈیوریشنس ہیں ہم نے ای e اور ایل معلوم کر لیے ہیں سارے نوٹس کے لیے اس کو سسٹمیٹک فارم میں ہم لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کسی جگہ شاید غلطی ہو گئی ہوگی کوشش تو یہ کی ہے کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تو ہمارے پاس ایک یہ ٹیبل بنتا ہے اب یہ پورا کمپریہینسو ٹیبل بن گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کمپریہنسو ٹیبل کے اندر کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ہم نے ایکٹیویٹیز لکھی ہوئی ہیں پیچھے ٹھیک ہے نا one two two one two three one two four یعنی کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ون سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد کیا کیا وہ ایکٹیویٹیز جو ٹو نوٹ سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں یعنی ٹو ٹو فائیو ایک ہی ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد پھر تھری سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہیں تھری ٹو سکس پھر اس کے بعد فور سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہیں four two five four two six four two seven then starting from node five یعنی کہ اس وقت یہ نوٹ فائیو جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ بس نوڈ ہے نا مرج نوڈ نہیں بس نوڈ یہاں سے ایکٹیویٹیز نکل رہی ہیں فائیو ٹو سیون ہے صرف اسی طریقے سے سکس ٹو ایٹ ہے سیون ٹو ایٹ ہے بس نوڈ کیا ہوتا ہے جہاں سے بہت ساری ایکٹیویٹیز نکل رہی ہوتی ہیں مرج نوڈ ہوتا ہے جہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹی کنورج ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے نوڈ ون جو ہے وہ بس نوڈ ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایٹ نوڈ ہے وہ کیا چیز ہے مرج نوڈ ہے نوڈ ہے ہمارے پاس تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بعد ڈیوریشن دی ہوئی ہے جو نیکسٹ کالم ہے کالم نمبر ٹو میں ڈیوریشن ہے اس کے بعد جو دوسرے دو کالمز ہیں اس میں ارلی اسٹار ٹائم اور لیٹسٹ اسٹار ٹائم یہ میں نے کہاں سے لکھا ہے یہ میں نے وہیں سے جو ابھی لکھا ہوا تھا نا اس کے اوپر آپ نے جو نیٹ ورک دیکھا اس پہ ای e اور ایل لکھا ہوا ہے تو یہ وہاں سے میں نے چاروں ٹائمس لکھ لیے earliest start time earliest finish time latest start time latest finish time یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کون سا کیونکہ ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو کو پورے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ارلیسٹ اسٹار ٹائم کیا ہے اور اس کا ارلیسٹ فنش ٹائم کیا ہے لیٹسٹ اسٹار ٹائم کیا ہے لیٹسٹ فنش ٹائم کیا ہے اور یہ جو latest finish time latest start time یہ لیٹسٹ فنش ٹائم سے آتا ہے آپ کے پاس تو یہ چاروں جو کالمس ہیں یہ وہ ٹائم سے وہاں سے کیلکولیٹ کیا جب یہ چیزیں کیلکولیٹ کر لی تو ہم نے پھر کیا کیا کیلکولیٹ کر لیا فلورس فلورس کیا ہے ہمارے پاس ٹوٹل فری اور انڈیپینڈنٹ اب اس میں اگر دیکھیں آپ تو ایکٹیویٹی ون ٹو فور میں ہمارے پاس فلورس کیا ہے زیرو زیرو زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے بعد کہاں پر آئے گا اس کے بعد فور ٹو سکس جو ہے نا ایکٹیویٹی میں کیا ہے زیرو زیرو زیرو آ رہا ہے فور ٹو سکس پہ زیرو آ گیا اس کے بعد دیکھیں سکس ٹو ایٹ پہ ہمارے پاس نوٹس پہ کیا ہے ٹو ٹو زیرو اور سیون ٹو ایٹ پہ ہمارے پاس فلورس کیا ہیں زیرو زیرو زیرو تو ہمارے پاس تین جگہ فلورس جو ہے وہ زیرو آ رہے ہیں یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے پہلی جو ایکٹیویٹی ہمارے پاس وہ کون سی ہے ون ٹو فور ہے ٹھیک ہے نا ون ٹو فور کے فلورس جو ہیں سارے زیرو زیرو زیرو زیرو ہیں اس کے بعد دوسری جو ہے ہمارے پاس فور ٹو سکس اس کے اندر بھی فلوٹ سارے زیروز ہیں لیکن اس کے بعد پھر سکس ٹو ایٹ جو ہمارے پاس وہ two two two two two zero آ گئے لیکن سیون ٹو ایٹ پھر زیرو زیرو زیرو آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں سے اگر دیکھیں میں ابھی آگے نہیں جا رہا ہوں یہیں پہ رک رہا ہوں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ون ٹو فور ٹھیک ہے فور ٹو سکس ٹھیک ہے لیکن سیون ٹو ایٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن سکس ٹو سیون کوئی کنیکشن نہیں ہے یہاں سے یہ سجیسٹ کرتے ہیں یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ڈمی ایکٹیویٹی ہمیں انسرٹ کرنی پڑے گی اور آپ دیکھیں کہ ڈمی ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ کس جگہ پہ تھی جی سکس ٹو سیون میں ڈمی ایکٹیویٹی تھی تھی یا نہیں تھی دیکھ لیتے یہ دیکھیں سکس ٹو سیون پہ آپ کے پاس ڈمی ایکٹیویٹی تھی تو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس کیا کہ one two four four two six six two seven seven two eight شاید کریٹیکل پاتھ ہے تو جناب آپ نے کریٹیکل پاس معلوم کر لیا یعنی یہ جو ایکٹیویٹی ہمارے پاس چار ایکٹیویٹیز اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس میں سے کسی جگہ پر بھی اگر کوئی ڈیلے ہوئے تو آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہوگا اگر یہ اپنے ٹائم پہ چل رہی ہیں پیچھے کچھ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اگر آپ کے پاس فلورس ہیں موجود تو وہاں پہ آپ پلے راؤنڈ کر سکتے ہیں لیکن ان ایکٹیویٹیز پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ اسی ٹائم میں مکمل ہونی چاہیے کمپلیٹ ہونی چاہیے یہ ہم نے ٹیبل بھی بنا لیا اس کے بعد آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فگر تھی اب اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں سی پی یا کریٹیکل پاتھ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس نیٹ ورک ہے اس کے اندر کچھ چیزیں مسنگ ہیں وہ چیزیں میں نے ہٹا لی ہیں جو کہ کریٹیکل پاتھ پہ اور اس کو بار بار کیا کرنا ہے بار بار فلش کرنا ہے روزانہ جس وقت صبح آئے تو دیکھیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہے ون ٹو فور ٹائم پہ ختم ہو رہی نہیں ہو رہی ہے فور ٹو سکس ٹائم پہ ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اگر فور ٹو سکس ٹائم پہ ختم نہیں ہوئی تو آپ جا کے فوراً کہیں گے یہ پروجیکٹ اکیس دن میں ختم نہیں ہوگا بائیس دن میں ہوگا تیئیس دن میں ہوگا پھر اسی طریقے سکس ٹو سیون دیکھیں سیون ٹو ایٹ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اب دیکھ ہیں اس پہ آئے گا آپ کے پاس نیٹورک اس کے اندر کریٹیکل پاتھ کیا ہے پہلی چیز one two four then four two six then six two seven then seven two eight یہ آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ بن گیا تو یہ جناب کریٹیکل پاتھ میتھڈ پتہ چل گیا آپ کو کیا چیز ہے جی ہاں کریٹیکل پاتھ میتھڈ ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم پروجیکٹ ڈیوریشن کو پورے کو تعین کرتے ہیں متعین کرتے ہیں کہ کتنے دن میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکے گا اگر آپ کے پاس ڈیوریشن صحیح ہیں اب یہ ڈیوریشنس وغیرہ کہاں سے آتی ہیں آپ کو ایکسپیرینس سے آتی ہے آپ کو پریکٹیکل نالج سے آتی ہے کہ جی یہ کام اتنے دن میں ہی مکمل ہوگا کسی وقت وہ غلطی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کا پروجیکٹ کا ٹائم کم یا زیادہ ہو سکتا ہے اگر جلدی آپ کام کر لیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ آپ اوور ہیڈ اپنا بچا لیں گے اپنے کام جلدی کمپلیٹ کریں گے شاباشی ملے گی اور اگر کسی جگہ پہ سستی کی تو پھر پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو جو آپ کے پاس یہاں پرپل میں ہے بلو کے اندر ہے ان پہ نظر رکھنی ہے اور باقی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے جہاں پہ گنجائش ہے تو وہاں پہ پلے راؤنڈ کر سکتے ہیں تو کرٹیکل پاتھ میتھڈ کیا انوالو کرتا ہے پہلی چیز یہ کہ ایک نیٹ ورک ڈرا کرنے کے لیے اس کے بعد وہاں سے سارے ٹائمس معلوم کرتے ہیں اس کے بعد فلورس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹیز جس کے اندر فلورس سارے زیرو ہیں ہم ان کو مارک کرتے ہیں اور وہ ہم کو بتا دیتا ہے کہ یہ کون سے کرٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں کون سا جو پاتھ ہے وہ کرٹیکل ہے اور کون سی آرٹس جو ہیں وہ کریٹیکل پاتھ پہ لائی کرتی ہیں یہ جناب کریٹیکل پاتھ میتھڈ تھا جس کی اتنی دھوم تھی جتنے ہم نے تین چار لیکچرز اس کے اوپر مختص کیے جس کے اوپر ہم نے ڈیوٹ کیے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور کیا کچھ کرنا ہے ایک آدھ اور ایگزامپل لیتے ہیں کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے جس کے اندر ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں اب اس نوٹ پہ میں نے نمبرس نہیں دیے ہوئے میں نے کہا کہ یہ فائیو ہے کسی جگہ ٹین لکھا ہوا ہے کسی جگہ ففٹین لکھا ہے لیکن کنوینشن وہی فالو کیا ہے کہ ٹائم ہمیشہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف چلے گا اور پہلا نوٹ کا نمبر کم ہوگا بعد کے نوٹ کا نمبر زیادہ ہوگا ابھی مثال کے طور سے پانچ ہے دس ہے بیس ہے پچیس ہے پچپن ہے یہ کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ مائلج ہو سکتی ہے کچھ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے کوئی نمبر دیے ویسے یہ رینڈم میں نے چوز کر لیے ہو سکتا ہے کہ یہ رینڈم نہ ہو یہ مشین نمبر ہو ٹھیک ہے نا مشین نمبر فائیو سے machine number ten machine number ten سے مشین نمبر ٹوینٹی تو یہ کچھ نہ کچھ سگنیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نوٹس ہیں آپ کے پاس یہ آرکس ہیں اس کے اوپر ڈیوریشن دی ہوئی ہے ٹوینٹی ٹو 25 فائیو اور تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو تیسری ڈمی ایکٹیویٹی جو ہے وہ فورٹی فائیو ٹو ففٹی ہے تو تین ڈمی ایکٹیویٹیز ہیں باقی جو ایکٹیویٹیز سالڈ ایکٹیویٹیز ہیں ٹینجیبل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے وہی اشر جو پچھلے ایگزامپل میں کیا تھا ای e اور ایل سب کے لیے معلوم کرنا ہے اس کے بعد فلورس معلوم کرنے ہیں اور الٹیمیٹلی کریٹیکل پاتھ ذرا کوئکلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا وقت کم ہے یہ میں نے کیلکولیٹ کیا کس طریقے سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا 5 سے آئی وینٹ اپ ٹو 55 تو سب کے لیے ای e آ گئے پھر اس کے بعد وہاں سے ایل کیلکولیٹ کیا اور بیک ورڈ ٹریک سے ایل ہمارے پاس آ گئے تو ای e اور ایل ساری ایکٹیویٹیز کے لیے میں نے کیلکولیٹ کر لیا ٹھیک ہے نا اب میں نے تو ایک بٹن دبایا اور ایک دم آپ کے پاس آ گیا یہ ایسا نہیں ہوا اس میں میں نے کیلکولیشن کرنے کے لیے تین چار پانچ سات منٹ لگائے آپ بھی تین چار پانچ سات منٹ لگا لیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ چیز ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ غلطی ہو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا ای میل بھیج دیجیے گا ہم اسے کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن کسی وقت کسی جگہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہو سکتا ہے یا ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے میں نے کیا کیا وہی ایکٹیویٹی ہے وہی ڈیوریشنس ہیں start time latest start time earliest finish time latest finish time اور فلورس ٹوٹل فری اور انڈیپینڈنٹ اب ایک ایکٹیویٹی کوئی سی لے لیتے ہیں مثال کے طور سے ایکٹیویٹی 15 ٹو 30 لے لیں یعنی نوٹ 15 اینڈ 30 کے درمیان جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی ڈیوریشن 2 ہے ہمارے پاس اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم فور ہے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم بھی فور ہے اسی طریقے سے ارلیسٹ فنش ٹائم سکس ہے لیٹسٹ فنش ٹائم بھی سکس ہے اس کے جو فلورس ہیں زیرو زیرو زیرو ہیں تو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے ہمارے پاس ففٹین ٹو تھرٹی یہ کریٹیکل پاتھ پہ لائی کرے گی تو یہ میں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے سارے فلورس کیلکولیٹ کیے ہیں وہی فارمولے لگائے ہیں کون سے فارمولے جس میں ٹی کی ویلو بتائی تھی جس کے اندر ایف کی ویلو بتائی تھی آئی کی ویلو بتائی تھی تو یہ ایکٹیویٹیز یہ جو سلائیز آپ کے پاس ہے یہ اسٹارٹ کرتی ہے فرام 5 ٹو 50 5 ٹو 50 ہے اس کے بعد نیکسٹ جو سلائیڈ ہے آپ کے پاس یہ اسٹارٹ کرتی ہے 25 فائیو ٹو ففٹی ٹھیک ہے نا تو یہاں تک ہم نے مکمل کر لی یہ ساری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کر لی یہ چیزیں دیکھ لیں آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے گا کسی جگہ غلطی ہو تو بتا دیجیے گا جب یہ چیز ہم نے کیلکولیٹ کر لی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کس کس جگہ پہ فلورس جو ہے زیرو ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہوں گی کریٹیکل پاتھ پہ ہوں گی اس کو میں نے پھر وہی ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے پاس وہ ایکٹیویٹیز میں نے اس میں سے نکال لی ہے جو کریٹیکل پاتھ پہ تھی باقی ایکٹیویٹی وہی ہیں جو پہلے موجود تھیں اب پہلی ایکٹیویٹی کریٹیکل پاتھ پہ کون سی ہے ٹین ٹو 15 یہ ڈمی ایکٹیویٹی تھی لیکن کریٹیکل پاتھ پہ اس کے بعد کیا ففٹین ٹو تھرٹی ٹھیک ہے and then then two two forty five two fifty five تو یہ آپ کا کریٹیکل پاتھ بن گیا کون سا five two ten two two 30 thirty five thirty five two forty five forty five تو یہ جناب آپ کے پاس سارا کریٹیکل پاتھ بن گیا اور باقی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ساری کیلکولیشن کرنے کی بات ہے اس کو کیلکولیشن کو خود کرنا ہوتا ہے اگر خود نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پریکٹس نہیں ہوگی پریکٹس نہیں ہوگی تو جس وقت سوال آئے گا امتحان کے اندر یا پریکٹیکل پرابلم آئے گا تو اس کو سالو نہیں کر سکیں گے پھر آپ کسی اور کی مدد لینے کی کوشش کریں گے تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ یہ جب نیٹورک ڈرا کرتے ہیں ایک تو نیٹورک ڈرا کرنا خود سیکھ لیں یہ کیلکولیشن جس کے اندر ٹائمس کیلکولیٹ کرتے ہیں ای e اور ایل اور اس کے بعد فلورس ٹی ایف اور آئی جو کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ کیلکولیٹ خود کریں یہ دو تین ایگزامپل اور جو نوٹس کے اندر آپ کے پاس دوسری ایگزامپلس دی ہیں ان کو بھی سالو کریں آج ہم اپنا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے آپ کو کیلکولیشن کرنے کے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ اس طرح کی باتیں اور ہوں گی آ, اس کے دوران کیا کرنا ہے آپ نے کچھ ایگزامپلس کرنی ہے کچھ ایکسرسائز کرنی ہے جب آپ یہ ایکسرسائز کر لیں اور آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم بچے تو اگر آپ نے تھوڑی سی اسٹیٹس پڑھی ہے دیکھی ہے تو پرابلٹی کی بات ضرور کر لیجیے گا یہ میٹرک کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی یا ایف ایس سی کی کتاب میں مل جائے گی پرابلٹی ہوتی کیا ہے جس میں چانس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیونکہ ہم جو اگلا لیکچر کریں گے وہ پرٹ کے بارے میں ہوگا ابھی تک تو ہم سی پی ایم کے بارے میں بات چیت کرتے آئے ہیں پھر اس کے بعد پرٹ کی بات کریں گے پرٹ جو ہوتا ہے یہ پرابلسٹک ٹیکنیکس پہ بیس کرتا ہے کیا مطلب جس میں چانس ہوتی ہے جس میں آپ کوئی چانس لیتے ہیں جس میں آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کتنے دن میں کوئی کام ہو ابھی ہم نے ڈیوریشن کی بات کی تھی نا کہ ایک پروجیکٹ ہے وہ یا ایکٹیویٹی ہے وہ تین دن میں ہو جائے گی اب کیا اس کی شیورٹی کی ایکٹیویٹی تین دن میں ہوگی یا پانچ دن میں ہوگی ٹھیک ہے ہمیں تو پتا نہیں ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تین دن ہو جائے اگر خدا نہ خاصا کچھ پرابلم ہو جائیں تو وہ پانچ دن میں ہو سکتی ہے سات دن میں ہو سکتی ہے تو یہ چانس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم چانس کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ساری کے ساری پرٹ کے اندر آتی ہیں ابھی تک جو ہم نے سی پی ایف سی پی ایم کے اندر ڈسکس کیا تھا یہ ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات تھی اب جو ماڈل ہوگا وہ پرابلسٹک ماڈل ہوگا ڈیٹرمنسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جس میں شیورٹی ہوتی ہے پرابلسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جس میں شیورٹی نہیں ہوتی ہے انسرٹینٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی ہم آپ کو پرابلمٹی کے بارے میں بتائیں گے اور یہی نیٹورک کو ہم دیکھیں گے کہ کون سا نیٹورک پرابلمسٹک ہوتا ہے اور کون سا جو ہمارا ڈیٹرمنسٹک ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ سی پی ایم ڈیٹرمنسٹک ہے اور پر جو ہوگا ہمارے پاس وہ طریقہ کار پرابلسٹک ماڈل کو ڈیل کرے گا جی اگلے دو لیکچر ہم فوکس کریں گے پرٹ کے بارے میں اور ہاں، کوشش کریں گے کہ یہ دو لیکچرس میں مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر ہمارا کچھ دوسرا ٹاپک آئے گا انوینٹری کے بارے میں اس میں بھی پرابلمسٹک ٹیکنیکس کے بارے میں بات چیت کریں گے تو آج کا لیکچر یہ مکمل کرتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ آپ ایکسرسائز کر لیں گے کون سی ایکسرسائز جو میں نے آپ کو ساری بتائی تھی ٹوٹل فلوٹ کے بارے میں فری فلوٹ کے بارے میں اور کریٹیکل پاتھ کے بارے میں اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم